حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ و تین و زیتون پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو